ساتھ اگر لپیٹ دی جائے زمین کا کیا ہوگا کیا زمین کے اوپر انسانی زندگی محال نہیں ہو جائے گی ممکن رہ جائے گی زمین پر انسانوں کا وجود پتہ نہیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے رات اور دن کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات کہی ہے وہ ذرا غور سے سن لو اللہ فرماتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پلٹتی ہے پلٹتی ہے وہ صبح ہی تنفس اور صبح جب سانس لیتی ہے صبح بھی سانس لیتی ہے کیا صبح جب اٹھو یا تو دس بجے تک سونے سے فرصت نہیں ہے صبح سانس لو اور جب باغ کی طرف جاؤ تو نسیم جو چلتی ہے صبح جو بہترین ہوا چلتی ہے تو ایسا منظر بنتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے صبح سانس لے رہی ہو صبح سانس لے رہی ہو اللہ فرماتا ہے جب یہ منظر تم روز دیکھتے ہو کہ ہر صبح ایک نظام نو تمہارے سامنے آتا ہے تو کیا اس دنیا کو بگاڑ کر کے دوبارہ ہم نظام نو قائم نہیں کر سکتے کیا بڑی خوبصورت دلیل دی گئی ہے اور بڑا خوبصورت وجدان وجدان پھڑک کو پھڑکا دینے والی دلیل پیش کی گئی ہے آخرت کے وجود کے اوپر اور اس کے بعد سورہ انفطار کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم شترے بے مہار ہیں بلکہ تمہارے دونوں کاندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے الانسان الانسان ان... ما ما ما بل تفعلون ہیں پوری زندگی کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے اور یہ پوری فلم بن رہی ہے تمہاری زندگی کی اور قیامت کے میدان میں یہ پوری فلم فلما دی جائے گی اپنی حرکتیں دیکھ لینا تم کیا کر کے گئے ہوگا نائی جن کی فلم جو بنی ہے اچھی ہوگی وہ تو نعیم کے اندر ہوں گے وہ انجار الفی جہیم جن کی فلم خراب ہوگی جہیم کے اندر ان لبرار الفی نعیم وہ ان الفجار الفی جہیم اس کے بعد سورہ متفقین شروع ہوتی ہے سورہ متفقین کے اندر ایک شراب کا تذکرہ ہے وہ شراب کیسی اس کا مہر بند شراب رحیق المختوم کیا کہا گیا ہے رحیق المختوم رحیق المختوم مہر بند شراب اور اس کا جو ڈاٹ ہے ڈاٹ جو اس بوتل کے اوپر لگایا گیا ڈاٹ ہے مشک کا خطاب ہو مشک بڑی جاندار شراب ہے جس طریقے سے نقشہ کھینچا گیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بڑی ہی زوردار شراب ہے دنیا کی کوئی شراب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور مزاج ہوں تسنیم بہت خوبصورت جو ہے ایک منظر بنا بتایا گیا تسنیم کیا ہے آئین یشرب بحل مقربون ایک چشمہ ہے اس سے مقربین پئیں گے اس کے بعد سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے سورہ انشقاق کے اندر بھی آخرت کا ایک منظر بتایا گیا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شفق کی قسم کھائی شفق جانتے جب دن غروب ہوتا ہے اور عشاء کا ٹائم ہونے لگتا ہے تو ایک بھیڑیے کے دم کی طرح ایک سرخی دکھائی دیتی ہے مغرب کی طرف یہ سرخی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت وقت ختم ہو گیا ہے اور اب عشاء کا وقت شروع ہونے والا ہے تو کاغنا بھی سرخ جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی شفق کی قسم کھا رہا ہے فلاں شفق واللیل وما مسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا ان طبق ایک عجیب حقیقت بتاؤں سائنسی اللہ فرماتا ہے والقمر اذا اتسق چاند کی قسم جب وہ مہ کامل بن جائے پورا چاند بن جائے والقمر اذا اتسق چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے پندرہویں رات کا چاند چودہویں رات کا چاند ہے نا چودہویں کا چاند بن جائے مہ کامل بن جائے والقمر اذا اتسق اور چودہویں رات کے چاند کی قسم لترکبن طبقا ان طبق تم ایک طبق سے دوسرے طبق جاؤ گے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک دن تم چاند پر پہنچ جاؤ گے ایک دن تم چاند پر پہنچ جاؤ گے ورنہ چاند کی قسم کھا کر کے یہ کہنا کہ تم تبک در تبک جاؤ گے اس کا مطلب کہ فضا کے اندر جو لیئرس ہیں ان کو کراس کر کے تم ایک دن چاند کے اوپر قدم رکھو گے اشارات ہیں ویسے تو ہے ہدایت کی کتاب لیکن اس کے بٹوین دا لائنس ان کے لائنوں کے اندر عجیب عجیب حقائق ہیں سائنس کے حقائق کیمیا کے حقائق بایولوجی کے حقائق دنیا کے تمام علوم بھر دیے گئے اس کتاب کے اندر جاننے والی نظر چاہیے غور و فکر کرنے والی نگاہیں چاہیے ساری چیزیں ملیں گی بٹوین دا لائنس اس لیے کہ ہے تو حقیقت میں یہ کتاب ہدایت کی لیکن بٹوین دا لائنس یہ سارے علوم اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد سورہ بروج شروع ہوتی ہے سورہ بروج کے اندر اصحاب الخدود کا واقعہ ہے اصحاب الخدود اصحاب الخدود کا واقعہ یہ میرا خیال ہے کہ پانچ سو تیئیس کے اندر زونواس نامی یہ یمن کا یہودی تھا بادشاہ اس نے اٹیک کیا تھا نجران کے اوپر یہ نجران علیہ السلام کے سچے پیروکار موجود تھے اور جب انہوں نے یہودیت سے انکار کیا تو اس یہودی بادشاہ نے خندق کھدوا کر کے سب کو وہاں زندہ جلا دیا تھا ان کا تذکرہ کیا گیا اصحاب الخدود کا خندق والوں کا انہوں نے یہ عذاب تو برداشت کر لیا لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا تصور دیا جا رہا ہے کہ دار العذاب میں رہ کر کے بھی ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دینا کتنی بھی تکلیفیں ایمان ایسی متائے عزیز ہے کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے نہ جانے دینا دنیا چلی جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جائے ایمان اتنا متائے بے بہا ہے اتنی قیمتی پونجی ہے اس کے بعد سورہ تاریخ شروع ہو رہی ہے سورہ تاریخ کے اندر ایک سائنسی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ سمائی ذات رج اس آسمان کی قسم جو لوٹانے والا ہے لوٹانے والے کا کیا مطلب بارش بارش کو رج سے تعبیر کیا گیا ہے اور رج کا مطلب لوٹنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنی حرارت ڈالتا ہے سمندر کی سطح پر اور سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور فضا کے اندر وہی بھاپ پانی بن جاتی ہے اسی کو ہم لوٹا دیتے ہیں یہ قانون بتایا گیا سمائی ذات رج کہہ کر کے پانی کا نظام بتایا گیا ہے نظام آب بتایا گیا کہ نظام آب رسانی کیا ہے وہ سمائی ذات رج کے اندر یہ پورا نظام آب رسانی بتا دیا گیا ہے اس کے بعد سورہ آلہ شروع ہوتی ہے سورہ آلہ کے اندر فرمایا گیا سب بحث و رب کل آلہ اپنے رب آلہ کی تسبیح کرو آلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہے اس سے بلند کوئی نہیں ہے وہ سب سے بلند ہے اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کا تسکیہ کر لے اور اپنے رب کا نام یاد رکھے رب کا نام جپنا نہیں ہے تصویر لے کر کے یا کنکریوں کے اوپر گننا یا اسی طریقے سے املی کے چیوں کے اوپر گننا یہ نہیں ہے بلکہ زکرسم رب ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کا جو تقاضا ہے کہ وہ معبود ہے اللہ ہے معبود ہے تو اس کے معبودیت کے تقاضے کیا کیا ہیں اور فصلہ اللہ پھر نماز پڑھے یعنی وہ رسم ربی کا مطلب ایمان باللہ اور فصلہ کا مطلب نماز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ نماز لازم ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ایک بات اور کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا تو نقد ہے آخرت ادھار ہے تو بہتر کون ہوتا ہے نقد یا ادھار دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے تو دنیا بہتر ہوئی کہ آخرت دنیا بہتر ہوئی نا یہاں دوسرا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے نہیں آخرت بہتر ہے کیسے مان لیں ہم جواب اس کا دیا جا رہا ہے کہ باقی رہنے والی ہو اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ یہ چیز چیز دے دے دو دو میں تمہیں دس روپیہ نقد دیتا ہوں اے ہینڈ دے دو میں دس روپیہ دیتا ہوں نقد ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کہے کہ یہ ہینڈ کرچک مجھے دے دو میں دس لاکھ روپیہ دیتا ہوں دس دن کے بعد بہترین تاجر وہی ہے جو رسک لے لے رسک لے لے لو اس لیے کہ قیمت بہت زیادہ دے رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کی زندگی ابدی ہے رسک لے لو رسک لے لو گھاٹے میں نہیں رہو گے انشاءاللہ اور کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں نہفیز صحفی لولا پچھلی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے صحف ابراہیم اور موسا ابراہیم علیہ السلام اور موسا کے صحیفوں کے اندر یہ بات کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم بلکہ یہ بات تو پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے لفیس صحف لولا صحف ابراہیم اور موسا اس کے بعد سورہ گاشیا شروع ہوتی ہے سورہ گاشیا کے اندر کچھ عذابات کا تذکرہ ہے اور جنتیوں کے کچھ نعم کا تذکرہ ہے نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے سے پہلے ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اونٹ کی اگر طرف دیکھیں تو ان کے لیے عبرت کے لیے کافی ہے کتنا وفادار جانور ہے کتنا طویل مقامت ہے کتنا لمبا ہے لیکن اس کی ناک میں نکیل ڈال دیا تو بچہ بھی جہاں چاہے لے جا سکتا ہے تمہارے رات دن کا رفیق ہے تمہارے سفر کے لیے بالکل ایک سہاری ہے اور تمہارے سفر کے لیے ایک بہترین سواری ہے اور یہ بیچارہ کانٹے دار درختوں کو کھا کر کے زندہ رہتا ہے ہفتوں بھوکا رہ سکتا ہے پیاسا رہ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کا کس قدر وفادار ہے تم ذرا اس اونٹ سے سبق لو اس اونٹ سے سبق لو اپنے مالک کا کس قدر وفادار ہے اور تم ہو اور تمہوں کی ساری نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں پھر بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے رب کے نہ شکرے کے نہ شکرے ہو اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کی طرف دیکھو آسمان کی طرف دیکھو کیسا ہم نے بلند کیا بغیر کھمبے کے ہم نے اسے بنایا ہے یہ بھی تمہاری عبرت کے لیے کافی ہونا چاہیے اور یہ بھی دیکھو کہ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو کیا تم زندہ رہ سکتے ہو سمائی کئی پر کیسے ہم نے بلند کیا اور اتنا بلند کیا ہے کہ سائنس دانوں کی دوربینیں ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہی الجبالی کئی پر اس پر ذرا پہاڑوں کی طرف دیکھو پہاڑ بھی کیسے ہیں عجیب و غریب یہ اس لیے کہ تاکہ زمین کا بیلنس برابر رہے زمین کو متوازن کرنے کے لیے ہم نے پہاڑ اس پر زمین کے اوپر قائم کر دیے ہیں اور ساتھ ساتھ پہاڑوں ہی سے بڑے بڑے چشمے نکلتے ہیں جس سے تم پانی حاصل کرتے ہو اور اس کے علاوہ بے شمار خزانوں کے امین ہیں یہ پہاڑ نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں کتنے بیش قیمت خزانے ہیں تو بڑے بیش قیمت اور بڑی قیمتی چیزوں کے امین ہیں وہ بے شمار خزانوں کے امین ہیں یہ پہاڑ بے شمار فوائد ہیں ان کے اور وہی کیفت اور زمین کی طرف دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بچھا دیا ہے باغات ہیں خوبصورت گنجان جو ہے درخت ہیں آبادیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکان کا تمہیں مکین بنا دیا ہے اب مکان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منمانی تمہاری ہوگی مکان تو اللہ کا منمانی تمہاری چلے مکان اس کا ہے تم مالک کے حکم کی اتباع کرو نہیں تو سب سے بڑے بغیرت ہوگی تم یہ بتایا گیا اور اللہ فرما رہا کہ ہماری طرف تم آؤ گے ہمارے گھر میں کیا کر کے آئے گا ہم پورا سامان لیں گے پورا ہم حساب کتاب لے لیں گے تمہارا کتنی گڑبڑیاں تم نے ہمارے گھر میں کی اس کے بعد سورہ فجر شروع ہوتی ہے سورہ فجر کے اندر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آئے گا فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اس دن آدمی اپنے عملوں کو یاد کرے گا یہاں عملوں کو یاد کرے گا ایک استدلال کیا گیا باس بادل موت پر کہ آدمی بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہے وہ حافظے میں ریکارڈڈ ہوتی ہیں حافظ میں موجود ہوتی ہے اور جب بولنے لگتا ہے یا یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چیزیں ریوائزڈ ہو کر کے اس کے شعور کے سامنے آ جاتی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن اس کا حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ جتنا اس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے سب یاد آ جائے گا ذہن کی اسکرین پر سارے اعمال آ جائیں گے یہ باس بادل موت پر ایک بڑی ہی لطیف اور بڑی ہی زبردست دلیل ہے عقلی دلیل ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے اور کھول کر اس دلیل کو بیان کرتا اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ جب آدمی کی موت آنے لگتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اگر بری موت ہے تو بھاگنے لگتی ہے کف سے انسری کے اندر اس کی روح اور بڑی سختی سے فرشتے نکالتے ہیں اور اگر روح اچھی ہے تو یا یوہ نفس المطمئنہ اے مطمئن روح اے مطمئن نفس ارجعی لا رب کے ہے چل اپنے رب کی طرح خوش و خرم ہو کر کے تیرے لیے کوئی پریشانی ہے فت کے عبادی ہی فتقلی جنت اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہو جا اور اس طریقے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جا اس کے بعد سورہ بلد شروع ہوتی ہے سورہ بلد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنائی ہیں علم لہو آنکھیں نہیں دی و اور یہ زبان نہیں دی یہ تمام نعمتیں ہم نے تمہیں دی اور ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ تم ہمارا شکر کرو لیکن نعمتیں پانے کے بعد تمہاری نا کا عجب حال ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر یہ فرمایا کہ نفس کی قسم اور اس ہستی کی قسم جس نے نفس کو استوار کیا ہے برابر بنایا ہے قدف زکا ہے و خواب من مندسہ جو اپنی روح کو صحیح کر کے وہاں جائے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو اپنی روح کو آلودہ کیا رہے گا دنیا کے اندر گناہوں گناہوں سے تو آخرت کے اندر وہی ناکام ہوگا وہی خائب و خاصر ہوگا اس کے بعد سورہ لیل شروع ہوتی ہے سورہ لیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت کی ہے بخیلی کی مذمت کی ہے اور سخاوت کی بڑی تعریف کی ہے سخاوت کی بڑی تعریف فرمائی ہے اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ بے خبر تھے یعنی ایمان کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے تھے آمال صالحہ کیا ہوتے آپ کو معلوم نہیں تھے آپ جو ہے بے خبر تھے ہم نے آپ کو ہدایت دی یعنی آپ کو ہم نے نبوت دی آپ کو ہم نے سرات مستقیم بتایا اور آپ تھے آپ مفلس تھے اللہ نے غنی کر دیا غنی کا یہ مطلب نہیں بہت مال و دولت دے دیا نہیں حقیقت میں آپ کے دل کو بے نیاز کر دیا تو حقیقت میں غنی کون ہے دل کا غنی لاکھوں بھرا رہے آدمی اگر نہ دے دل کا غنی رہے تو بیکار ہے نا تو الغنا غلن نفس حقیقت میں مالداری دل کی مالداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی دل کی مالداری عطا فرمائی تھی اور کہا جا رہا کہ آپ کسی سائل کو ڈانٹیے نہیں کسی مانگنے والے کو مایوس مت کیجیے اور اس پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ شاہد ہے کہ کسی مانگنے والے نے اگر مانگا اگر ہے تو فوراً دے دیا اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے کہہ کر دلوا دیتے تھے اور اگر وہ بھی ممکن نہیں رہا تو خاموش رہے کبھی آپ کی زبان سے نہ نہیں نکلا یہ کہ فیاضی کا عالم تھا درو شریف تو پڑھ لو کم سے کم اللہ صلی علی محمد والا علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد والا علی محمد کما بارک ابراہیم والا علی براہیمن حمید اس کے بعد سورہ علم نشرہ شروع ہوتی ہے اس کے اندر کہا گیا کہ ہمارے حبیب ہم نے آپ کے سینوں کو کھول دیا سینوں کو کھول دیا کیا مطلب سینے کو کھول دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بصیرت کے اندر روشنی ڈال دی گئی ہے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس طرح آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا ہے وہ وزان کا اور آپ کے بوجھ کو ہم نے اتار دیا ہے آپ کو ہم نے نبوت کی ذمہ داری دی تھی آپ پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی کہ بہت سارے صحابہ کرام کو تیار کیا جو آپ کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے اس طرح آپ کو بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کتنا بلند کیا آپ کے ذکر کو بلند کا بلندی ذکر کا ایک مظہر تو یہ ہے کہ جب موزن اذان دیتا ہے تو جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہوتا ہے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا ہے وہیں پر اپنے رسول کا نام ذکر کیا ہے یہ بلندی ذکر ہی تو ہے اس کے بعد سورتین شروع ہوتی ہے سورتین کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے قسم کھا کر کے انجیر کی اور اسی طریقے سے زیتون کی کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر بنایا ہے اگر وہ اپنی میں جانے کے لائق ہے وہ یعنی انتہائی ذلیل اور حقیر مخلوق بن کر کے رہ جاتا ہے اور اس کے بعد سورہ الگ شروع ہوتی ہے یہ پہلی سورہ کریمہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں بایولوجی کے مسئلے سے آپ کو تعلیم دی دنیا والوں کو علی بے سے بات پڑھائی جاتی ہے نا دنیا والے جب اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو پہلے مولوی بچوں کو تعلیم دیتا ہے علی باتا کی اور ہمارے نبی کو سب سے پہلے بایولوجی کے سب سے مشکل مسئلے سے شروع کرایا جا رہا ہے درس جو ہو رہا ہے مسئلے سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اپ پڑھیے اپنے رب کے اس نام سے جس نے اس نے پیدا کیا تمام انسانوں کو کس سے پیدا کیا من علق خون کی پھٹکی سے پیدا کیا بایولوجی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس سے تعلیم شروع کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک حقیر بوند سے آدمی پیدا ہوا ہے ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے غرور نازیبا ہے اور سرکشی نازیبا ہے اسی طریقے سے تمرد نازیبا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام احکامات کے سامنے سرنگو ہو جائے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سجدہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا سب سے ذریعہ وسجد وقت قریب اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو سجدے پر سجدے کرو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اللہ کی قربت ملے گی اس کے بعد سورہ قدر شروع ہوتی ہے یہ وہی القدر ہے یہ پانچویں رات ہم لوگ گزار رہے ہیں شاید انتیسویں ہی رات القدر ہو اسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قرآن کو نازل کیسے کیا لوہ محفوظ سے بیت العزت کے اوپر آج ہی کی رات اتار دیا گیا تھا انہیں پانچ راتوں میں سے ایک رات کو ہو سکتا ہے آج ہی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رات کو لوہ محفوظ سے قرآن کو مکمل بیت العزت پر اتار دیا اور پھر حالات اور مسلحتوں کے تحت وہ تیئیس سال میں جو ہے رفتہ رفتہ گریجولی تدریجن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا رہا اس رات کی خصوصیت کیا ہے خیر من الف شاد ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اس رات کے اندر اور کیا ہوتا ہے ملائی کا اترتے ہیں خاص طور سے روح الامین فرشتوں کے جلو میں آتے ہیں اور جو جاگتے رہتے ہیں جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا انہیں سلام کرتے ہیں جن کو سلام مل گیا در حقیقت انہوں نے للت القدر پالی اور یہ معاملہ صبح تک جاری رہتا ہے صبح شادی سے پہلے شہری کا جب تک وقت رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر اس کے بعد سورہ بینہ شروع ہوتی ہے سورہ بینہ کے اندر بیان کیا گیا کہ مشرقین چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں کے مشرقین ہوں یہ بدترین مخلوق ہیں لکم شر البریہ بدترین مخلوق ہیں اب بتائیے بدترین مخلوق ہم کسے سمجھتے سور نا سور نا سور یہ بدترین مخلوق ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتا قرآن حکیم کہتا ہے شر بدترین مخلوق ہیں مشرق کیا ہوتا ہے سور سے بھی بدتر ہوتا ہے اس کے بعد ان الدین امن صالحات ہم خیر البریہ سب سے بہترین مخلوق کون ہے ایمان والے اور عمل صالح والے موحدین اور توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے والے اور انہی کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں جزا تو خالدین کے بعد زلزال شروع ہوتی ہے زلزال کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ زمین ایسے ہی نہیں رہ جائے گی اور تم نے جو اپنے مردے گاڑ دیے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ختم ہو گئے فنا ہو گئے کوئی چیز فنا نہیں ہوتی اپنی شکل بدل لیتی ہے یہ قرآن کی حقیقت ہے کیا قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے کہ کوئی چیز مٹی میں ملنے کے بعد فنا نہیں ہوتی جس طریقے سے ایک پانی پانی پانی کی کیتلی اسٹو کے اوپر رکھ دی جائے اور بڑی دیر تک اسٹو جلتا ہے تو کیتلی سے پانی ختم ہو جائے گا آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی ختم ہو گیا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ پانی نے بھاپ کی شکل اختیار کر لی ہے نظروں سے اوجھل ہو گئی پانی فنا نہیں ہوا بلکہ اس نے شکل بدل لی ہے ایسے ہی انسان مرگل سڑگل کر کے مٹی میں تو مل جاتا ہے شکل بدل جاتی ہے انسان فنا نہیں ہوتا جب ہم زمین کے اوپر زلزلہ تاری کریں گے تو جیسے زلزلے کے ترائن کے بعد ماں جو ہے اپنے بچے کو باہر نکال دیتی ہے ایسے ہی جب ہم زمین پر زلزلہ تاریخ کریں گے تو زمین اپنے مردوں کو اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی اور عجیب بات ہے اس سے پہلے والی صورت کے اندر جو سورہ انشکا گزری اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو جنم دے کر کے اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے خالی ہو جاتی ہے ایسے ہی زمین زلزلے کے تریان کے بعد اپنے مردوں کو باہر نکال کر خالی ہو جائے گی جیسے حامل عورت بچے کو جنم دے کر کے خالی ہو جائے کرتی ہے یہ ہے اور اس کے بعد قیامت کے دن جب ہمارے سامنے آؤ گے تو ذرۃ میام مسخالا ذرۃ شر ذرا ایک ذرہ اگر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اور ایک ذرہ برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا ذرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے باہر ہے اور ذرہ در حقیقت عربی میں اسی کو ذرہ کہتے ہیں انگریزی میں آئٹم آئٹم کی طرف اشارہ ہے آئٹم کی طرف اشارہ ہے ذرہ اس کی اہمیت ہے دکھائی نہیں دیتا لیکن در حقیقت وہ بھی اللہ کی نگاہ میں اس کے بعد سورہ الادیات شروع ہوتی ہے سورہ الادیات کے اندر گھوڑے کو مثال بنایا گیا کہ دیکھو گھوڑا کتنا وفادار جانور ہے اور تم کیا دیتے ہو دو وقت کی روٹی دیتے ہو دو وقت کی روٹی وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے کیا کیا قربانی نہیں دیتا لیکن دو وقت کی روٹی کے بعد اتنی قربانیاں تمہارے لیے دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تمہیں نہیں دی ہیں لیکن تم گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہو اللہ کے ناشکرے کے ناشکرے ہی ہو تم اس کے بعد سورہ القاریہ شروع ہوتی ہے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو نا یہ سب ریکارڈڈ ہو رہا ہے اور اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا تو وہاں ایک میزان ہوگی جس کو میزان عمل کہتے ہیں وہاں تولا جائے گا تمہارے عملوں کو فاما من خقولت موازن فو وفی راضیہ رازیا من من موازین موازن حاویہ اگر میزان عمل جو ہے بھاری ہو گیا نیکیوں کے ساتھ تو آدمی جنت میں جائے گا اور اگر ہلکا ہوگا تو منہ ہاویہ اس کے لیے جہنم ہے اور جہنم کیا ہاویہ کیا ہے حامیہ دہتی ہوئی آ گئے اور اس کے بعد سورہ تقاصر شروع ہوتی ہے انسان کی ایک فطرت بتائی گئی ہے کہ آدمی ہائے مال ہائے مال ہائے مال ادھر سے لا ادھر سے لا بائک ہو اور بائک روک ہر جائز ناجائز طریقے سے کھینچ کھینچ کھینچ کھینچتا رہتا ہے اور اس کے بعد قبر میں جا پہنچتا ہے اللہ کو متقاصر کم تم المقابر مقابر مال کو کھینچتا رہتا ہے کھینچتے کھینچتے پہنچ جاتا ہے قبر میں تم ان قریب یہ لوگ اپنا انجام دیکھ لیں گے اپنا انجام دیکھ لیں گے کل سوف تعلمون ثم کل سوف تعلمون کل لو تعلمون علم الیقین اس لیے کہ یقین کے تین درجے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عین الیقین ایک ہوتا ہے حق الیقین اس طریقے کے جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا تو آدمی کو احساس ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر غفلت میں رہے صرف مال جمع کرتے رہے اس کے بعد سورہ عصر شروع ہوتی ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ سارے انسان گھاٹے میں لیکن چار چیزیں اگر آدمی کے اندر ہوں تو قیامت کے دن پاس ہو جائے گا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایک ایمان دوسرے نیک عمل اور تیسرے خود صبر کرنا صبر کی دعوت دینا اور حق کی بات کرنا اور حق کے اوپر مستقم رہنا اس کے بعد سورہ لمزہ سورہ ہمزہ شروع ہوتی ہے اس ہمزہ کہتے ہیں کسی کے سامنے منہ پر اس کی برائی کرنا اور لمزہ کہتے ہیں کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا یا تانے دینا اس کے لیے تباہی ہے اور یہ بتایا گیا کہ جو آدمی مال کو سائز سید کر رکھتا ہے یہ سمجھتا کہ ہمیشہ رہیں گے کل قیامت کے دن وہ عجیب و غریب انجام سے دو چار ہونے والا ہے ایسی آگ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا جو آگ اس کے سینے تک پہنچ جائے گی سینے تک پہنچائے گی اس کے اس کے بعد سورہ فیل شروع ہوتی ہے سورہ فیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ابراہ ایک بادشاہ تھا یمن کا سنا سے وہ بڑا لشکر لے کر کے چلا کعبہ کو اٹھانے کے لیے لیکن جب وہ وادی محسر میں پہنچا آج کل وہ بیریئر ہے ایک دم بیریئر لگا دیا گیا ادھر سے حاجی نہیں گزرتے وادی محسر کے اندر جب پہنچا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیر پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ برباد کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا نمونہ عبرت بنا دیا درس عبرت بنا دیا اس کے بعد سورہ قریش شروع ہوتی ہے سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش کے کافروں کے اوپر اپنا احسان جیتا ہے کرتے ہو ایک گرمی میں سفر کرتے ہو تجارت کے لیے اور ایک سردی میں قریش ایک جاڑے کے اندر سفر ہوتا ہے تمہارا اور ایک گرمی کے اندر گرمی کے اندر میرا خیال ہے کہ تم جاتے ہو جو شام کی طرف ایسا مجھے لگتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک سفر تمہارا شام کی طرف ہوتا ہے شاید گرمیوں میں اور اس طریقے سے ایک سفر ہوتا ہے تمہارا جو ہے یمن کی طرف سردیوں کے اندر اور تم کعبہ کے محافظ و متولی ہو اس وجہ سے کوئی تمہارے قافلے کو لوٹتا نہیں جس جگہ تم جاتے ہو تجارت کی غلط سے تمہیں بڑا فائدہ پہنچتا ہے سارے لوگ تمہیں رسپانس دیتے ہیں لہذا جب کابت اللہ کی وجہ سے تمہاری تجارت کو نفع پہنچ رہا ہے اور تم معمول ہو تو کم کم سے رب کعبہ کو تو پوجو کس کو تم پوچھ رہے ہو لہی لا تو قریشی شیلا شیتا فریاد تو رب حاضل بھائی اس گھر کے رب کی پوجا کرو جب اسی گھر کے تصو سے کھا رہے ہو تو اس گھر کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے سورہ آرائی تعلیم شروع ہو رہی ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے جو ہے تباہی ہے جو غفلت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر وقت بے وقت کرتے ہیں یا اسی طریقے سے وضو بنانے میں احتیاط نہیں کرتے بعض آزاد خشک رہ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے دکھاوے کی نماز پڑھتے اللہ ہم یوراون جو ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے کسی نے کہا کہ ذرا چمچا دینا اب اتنا بخیل ہے چم چلے جاؤ ہو سکتا غائب ہو جائے تو ایسے پڑوسی اور ایسے بخیل آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے لیے تباہی ہے چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی مانگے تو بلا تکلف دے دیا جائے اس کے بعد سورہ کوشر شروع ہوتی ہے سورہ کوشر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے اپنے نبی کو ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے یہ در حقیقت سورہ کریم اس پس منظر میں نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا بچپنے میں اور آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا ایک نرین اولاد تھی اور نرین اولاد کی تمنا کسے نہیں ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال پر بہت دکھ ہوا اور کافروں کو بڑی خوشی ہوئی انہوں نے کہا کہ اب تو محمد ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے آگے پیچھے ہے کوئی نہ ان کے پیچھے ہے نہ کوئی آگے ہے اس لیے کہ نرینا اولاد جو ہوتی ہے باپ کے مشن کو آگے لے کر کے چلتی ہے اور بیٹا تو مر گیا اب ان کے مشن کو کوئی آگے لے کر جانے والا نہیں ان کا مشن ہو ہو جائے گا لہٰذا ان کے پیچھے مت پڑو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر دیے خیر کثیر کا مطلب کیا ہے خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حبیب آپ اپنے نصبی بیٹے سے محروم ہوئے ہیں نا ہم آپ کو روحانی بیٹے دیں گے قیامت تک آپ کے دین کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے مشن کو لے کر کے چلیں گے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کس لیے ہیں ہم آپ کے روحانی بیٹے ہیں انا آتینا کل کوثر درود شریف پڑھو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تو اے ہمارے حبیب جب ہم آپ کو روحانی بیٹے دیں گے خیر کثیر دیں گے اور اسی میں کوثر بھی ہے اور یہ آپ کے روحانی بیٹے آپ سے ملاقات کریں گے حوض کوثر کے اوپر اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے آپ کے مشن کو لے کر کے اٹھنے والے ہم ہزاروں آپ کے روحانی بیٹے پیدا کر دیں گے اور قیامت تک آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے آپ کے اوپر دنو بھیجتے رہیں گے آپ کے مشن کو جاری رکھتے رہیں گے آپ کا جو کام تھا توحید کو پھیلانا وہ آپ کے روحانی بیٹے کرتے رہیں گے آپ خوش ہو جائیے فصل لے لکا بن آپ نمازیں پڑھیے اس خوشی میں اور اللہ کے راستے میں قربانی کیجیے رہا آپ کے دشمنوں کا معاملہ تو وہ آفتر ہے آج ابو الحب کو کون جانتا ہے آج آصف نوائل کو کون جانتا ہے نام بھی معلوم نہیں آپ کو اللہ نے اسے ہی افسر بنا دیا جبکہ اس کے بہت بیٹے تھے بیٹوں نے کیا کیا اس کے ذکر کو بلند کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا وہ بھی انتقال کر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسا بلند کیا ہے جو کہہ رہے تھے کہ ابتر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مت پڑو قرآن فرما رہا ہے کہ ان نشانیہ کا آپ کا دشمن ابتر ہے آج آصف نبائ کو جس نے تانا دیا تھا اس کا نام کوئی نہیں جانتا ہے ابتر وہ ہو گیا اس کے بعد سورہ کافر شروع ہوتی ہے اس کے اس کا پس منظر یہ ہے کہ کافر لوگ آئے تھے اور کچھ کمپرومائز کرنا چاہتے تھے کہ کچھ دن ہمارے محبودوں کی آپ عبادت کریں اور اس کے بعد کچھ دن ہم آپ کے معبود ہوں آپ کے معبود کی پوجا کرتے ہیں آپ ہمارے بہت سارے گرو گھنٹال کی پوجا کریں اور اس کے بعد ہم آپ کے ایک کی پوجا کریں گے اس طریقے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں گاڑی آگے چلتی رہے گی ایک کمپرومائز نہیں ہوتا ایک ہی چیز صحیح ہے ایک ہی چیز آتا ہے یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح قطر نہیں ہوتا اس وقت بھی ہم نے انکار کیا تھا اور آج بھی انکار کرتے ہیں اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوایا گیا تھا لکم دین حکم علی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین ہم نے اس وقت انکار کر دیا تھا نبی نے ہمارے انکار آج بھی ہم انکار کرتے ہیں کہ ایک ہی حق ہے پیسوں چیزیں حق نہیں ہو سکتی اس کے بعد سورہ نصر شروع ہوتی ہے سورہ نصر کے اندر یہ ہے کہ جب مدد آ گئی اللہ کی اور فتح فتح مکہ ہو گیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا اب کام ختم ہو گیا تو آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے لوگ ذوق جو درجوق اسلام کے اندر آ رہے ہیں آپ کا کام ختم ہو گیا تو فصب بے ہم جو ربی کا وسطہ پھر آپ اپنے رب کی تصویر بیان کیجیے اور استفار کیجیے اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی کا کام ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی تصویر تحمید اور اس کے اس سے استفار میں لگ جائے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اس لیے کہ اب اس کے چل چلاؤ کا ٹائم آ گیا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا ٹائم آیا تو حکم دیا جا رہا ہے استفار کیجیے کیا آپ سے گنا ہو گیا تھا آپ استفار کریں نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی بہتر صورت اختیار نہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمتر صورت اختیار کی اور چونکہ مقربہ بیش بود حیرانی کہ جو مقرب ہوتے ہیں ان کی معمولی غلطی بھی بہت بڑی مانی جاتی ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتائیں گناہ لگی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ استفار کیجیے اس کا مطلب یہ ہو کہ آدمی کے چل چلاؤ پر ٹائم آئے جب عمر کے آخری مرحلے میں تو اسے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور فسبے پہلے حمد کہا گیا رب کی تصویر بن کر اس کے بعد استفار اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے عمل کرو اس کے بعد توبہ قبول ہوگی توبہ توبہ توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا عمل کرو اس کے بعد توبہ کرو اس کے بعد سورہ لہب شروع ہوتی ہے سورہ لہب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تبت یدابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے در حقیقت اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے ایک حقیقت رکھ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں تو وہ غصے میں آیا کہا کہ تب اللہ کا یا محمد الحدہ جماعت اے محمد تمہارا تمہارے لیے خرابی ہو کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا اتنی تکلیف دی ہم دوڑے چلے آئے ہمارا کام جو ہے خراب ہوا ہمارے کام میں حرج ہوا کیا اسی لیے تم نے بلایا تھا ہمیں تمہارے ہاتھ ٹوٹے اللہ تبارک تعالیٰ نے ترکی ب ترکی جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ کے کیا ہاتھ ٹوٹے تباہ یہ ہو اس کے ہاتھ ٹوٹے تبت یدا ابی لہب اور بڑا مال والا بنتا ہے یہ مال والا بنتا ہے دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ ایک مرض میں مبتلا ہوا ادسیا ایک مرض ہوتا ہے تعاون جیسی گلٹی نکلتی ہے ڈاکٹر لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں وہ تاؤن جیسے گلٹی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں اس مرض میں مبتلا ہوا اور ویسے بھی مشرق جو ہوتا ہے یہ بہت وہمی ہوتا ہے بہت وہ نہیں ہوتا ہے چھوت چھات کا اس لیے کہ شرک اسے نہ جانے کہاں کہاں لے جاتا ہے مشرق تو کٹی پتنگ کی ہوتا ہے پتنگ کی طرح ہوتا ہے اور بے لنگر کا جہاز ہوتا ہے اگر جہاز میں لنگر نہیں جہاز کہیں بھی جا سکتا ہے ہمارے اسے کہیں لے جا سکتی ہیں ایسے ہی پتنگ اگر ڈور سے ٹوٹ جائے تو پھر کہیں بھی جا سکتی ہے وہ نالے میں بھی گر سکتی ہے کہیں کسی وادی میں جا کر گر سکتی ہے اسی طرح مشرق جو ہوتا ہے نہ جانے کن کن وادیوں میں بھٹکتا ہے شرک اسے کہاں لے جا لے جا کر کے اس کی مغز ماری کرواتا ہے تو مشرقین جو ہے چھوت چھات کے بڑے قائل تھے یہ آدمی اسی چھوت کے مرض میں مبتلا ہوا جیسے ایڈز ہوتا ہے مرض میں ہوا وہ مرض میں تعاون کی جیسی گلٹی نکلی اب اس وہم میں کیا ہوا بیٹے بھی اس اس کے قریب نہیں گئے تین دن تک تو کی لاش میں پڑی تھی کوئی قریب نہیں جا رہا تھا تو بیٹوں نے ایک بڑا جو ہے لکڑا لا کر کے اسے دور سے ڈھکیلا اور جب ایک میدان میں لے گئے تو اب دفن کرنے والی بات آئی دفن کیسے کریں گے تو دفن وفن کچھ نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر پتھر برسائے اور مٹی پھینک دی اسی طرح وہ دفن ہو گیا کتنا ذلیل انجام ہوا یہ وہ شخص ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے جو قبائل کے پاس جاتے تو آپ جب دعوت دے کر کے اٹھتے اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ لوگوں کا ذہن صاف ہو گیا تو پیچھے سے آتا ارے لوگو یہ میرا بھتیجا ہے پاگل ہو گیا ہے یہ آبا اوزدار کے دن سے پھر گیا ہے پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے اور دیکھو اس کی بات ماننا نہیں ایک دائی کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہو گیا ہوگا ایسے ہی لوگ کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کچھ کر رہے ہیں تھوڑا بہت آدمی جب کنورٹ ہوتا ہے اور اس کا ذہن صاف ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنی حماقت اس طرح ظاہر کرتے ہیں ارے وہ تو جادوگر ہے وہ تو پاگل ہے ہیپناٹائز کر دیتا ہے کون سا ہیپناٹائز کون سا شہر ہے کون سا جادو ہے یہ قرآن و حدیث کا جادو ہے یہ ہمارا کوئی جادو نہیں اور حق تو وہ ہے جو خود کو منوا لے حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی اور ایسے لوگ اسی انجام سے دو چار ہونے کے منتظر رہے کیسا خطرناک انجام ہوا دعوت کے کام کو خراب کرنے والے کا اور اس کی بیوی جو چگل خوری کرتی تھی ادھر ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اللہ فرما رہا ہے حبل مسر بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے اس کے گلے میں جہنم کے اندر موج کی ایک رسی ہوگی بہت برا انجام ہونے والا ہے اس اس کا کے بعد سورہ اخلاص شروع ہوتی ہے سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک نے اپنی توحید ذات پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے احسان تلے دبا ہوا ہے اگر ایک لمحے کے لیے کسی کائنات ذرے کے اوپر سے اس کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے احسان تلے دبا ہوا ہے سب سے بے نیاز ہے وہ لیکن کوئی چیز اس سے بے نیاز نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے اس کے بعد سورہ فلک شروع ہوتی ہے سورہ فلک کے اندر اور سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت ابو حابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو حابس تمہیں ایک تعویذ نہ بتا دوں بڑی بہترین تعویذ ہے یہاں تو گلے میں یہ بڑی بڑی تعویذیں لٹکائے رہتے ہمارے ایک دوست کیا بولتے اس کو کوئی آئٹم بولتے اس کو بہت کوئی خوبصورت لفظ ہے اس کے لیے گرگرا <laughs> گرگرا کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جان تو وہ اتنی بڑی بڑی ہے اور لٹکائے رہتے اللہ کے اصول فرما میں بہترین تعویذ بتا رہا ہوں کون سا تعویذ کلاؤز برب الناس کلاؤز برب الفلق تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے سوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک مبارکہ تھی کسی پڑھتے اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پھیلتا وہاں تک آپ پھیر لیا کرتے تھے یہ قرآن کریم کا اختتام قرآن کریم ختم نہیں ہوا اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر داوان رب لب اللہ

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما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

ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يأتيكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إله ہی الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما وحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا